سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں یا کسی ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے اس کی بدبو نے تکلیف دی ہے حدیث نمبر بتیس سو چھتیس مسند احمد